امام زہری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ نجاشی نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا اور چار ہزار درم مہر ادا کیا اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجی تو آپ نے اسے قبول فرما لیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو آٹھ